معاذ نے کہا کہا کہا ہمیں شعبہ نے نے نے نے نے عدی بن بن بن سے سے سے حدیث بیان کی انہوں انہوں میں میں حضرت حضرت برا عازب رضی رضی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ عنہ سنا رسول صلی علیہ وسلم کو حسان ثابت یہ فرماتے ہوئے سنا ان ان کافروں کی ہجو ہجو کرو یا فرمایا میں کا مقابلہ کرو جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6387